زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان بدن میں ہے جا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے فرشت قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے کلی مونا جی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی سنا کی زبا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے اصالت کل کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکھان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکا نشا تمہارے لیے یہ کنز نور وہ کن سے آیا یہ بزم فکا یہ تنو جا یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگو و شجر یہ باغ و زمر یہ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے یہ فیض دیے نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نیم پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سیرے بدام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نہ جنو بشر کے آٹھوں پہر ملائی کا در بستہ قمر نہ جمہ اسر کے قلب و جگر ہے سجدہ کونا تمہارے لیے جنا میں جمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے تمہارے لیے بنا بدرت بقا بپرت زہر دو جہت بگرد سرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کہ دونوں کاما تمہارے لیے عشاء چارش چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے لیوا کے تلے تلے سنا میں کھلے کھلے کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی چھوڑا چھوڑا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے